اور بولے وہ جو ہمارے ملنی کی امید ناؤ رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے آ ہم اپنی رب کو دیکھتے بے شک اپنی جی میں بہت ہی اونچی کینچی سرکشی کی اور بڑی سرکشی پر آئے